حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے یہ آیات اتاری وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ولاب مالیم اللہ احسن یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اچھے انداز سے اور اِنَّ الَّذِينَ یا أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمَا جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ دہتی آگ میں جائیں گے تو جن لوگوں کے ہاں کوئی یتیم تھا

یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجیے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے اگر تم ان کا مال اپنے مالوں میں یعنی اللہ تعالیٰ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو خوب جانتا ہے چنچے ان لوگوں نے ان کا کھانا پینا اپنے کھانے پینے کے ساتھ ملا لیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکہتر